سجدہ سے سر اٹھا تو کہیں آستانہ تھا سجدے سے سر اٹھا تو کہیں آستانہ تھا جیسے کہ وہ زمین تھی وہ آسمان تھا جیسے کہ وہ زمین تھی وہ آسمان تھا گویا تھی بے زبان ہو بیان تھا آتشول زن مگر اس میں دعان تھا آتش آتشول مگر اس میں دعان تھا ہوشو خرد کا نظم بھی جیسے وہاں نہ تھا ہو شو خرد کا نظم بھی جیسے وہاں تھا لیکن وہاں نہاں جو تھا گویا نہ تھا لیکن وہاں جو تھا گویا نہانا تھا خوشبو تو ہر طرف تھی مگر ستانا تھا مفہوم قرب خاص تھا لفظ و بیان تھا مفہوم قرب خاص تھا لفظ و بیان تھا جلوے تو سامنے تھے مگر یہ جہان تھا جلوے تو سامنے تھے مگر یہ جہان تھا درد نہاں تو تھا مگر شکے روان تھا درد نہاں تو تھا مگر شکے روان تھا تھا دل میں جو کبھی آتش پشان تھا ایک کیسے تھا کوئی آنا تھا ایک پر سکون تھا کوئی نو آنا تھا خورشید ماہو کہ کچھ بھی وہاں نہ تھا خورشید ماہو کہہ کشا کچھ بھی وہاں نہ تھا دو دون تھی کوئی دیگر جہاں نہ تھا دو دون تھی کوئی دیگر جہاں نہ تھا آنکھوں کے دائرے میں جمال جہان کا کونوں مکان کا سامنے کوئی نشان تھا کونوں مکان کا سامنے کوئی نشان تھا ایک پھول جاویداں کے سوا گل ستان تھا ایک پھول جاویداں کے سوا گل ستان تھا ان کے سوا کوئی بھی وہاں رازدان دان تھا ان کے سوا کوئی بھی وہاں رازدان دان تھا اس بے خودی میں پاس کوئی گوشتان تھا نہ تھے اور ان کا کوئی آشیان تھا تھا نہ تھے اور ان کا کوئی آشیان تھا کوئی ضرر سے غم زدہ کوئی سے خوش کوئی ضرر سے غم زدہ کوئی نفع سے خوش دنیا عشق میں کہیں سو دو تھا دنیا عشق میں کہیں سو دو تھا دنیا عشق میں کہیں سو دو تھا دنیا عشق میں کہیں سو تھا دنیا عشق میں کہیں سو دو تھا اے درد دل ہو تجھ کو مبارک تیرا یہ فیض اے درد دل ہو تجھ کو مبارک تیرا یہ فیض دنیا سے لے کے باغ جنا تک نہانا تھا دنیا سے لے کے باغ جنا تک نہانا تھا اس بزم کا ایک عالم ہو نام ہے اختر اس بزم کا ایک عالم ہو نام ہے اختر اس بزم کا ایک عالم ہو نام ہے اختر گویا سوا خدا کے کوئی بھی وہاں نہ تھا گویا سوا خدا کے کوئی بھی وہاں نہ تھا گویا سوا خدا کے کوئی بھی مہانتا